الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ ونعوذ ونعوذ بالله بالله بالله من من من من شرور شرور شرور انفسنا انفسنا انفسنا ومن ومن ومن ومن سيئات سيئات سيئات اعمالنا اعمالنا اعمالنا يهده الله فلا فلا مضل له له هادي ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا محمد ورسوله صلى الله الله تعالى على خير خلقه وآله وبارك وسلم أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم هو الذي بعث نکن مرم رسولا منه يتلو عليهم آياته

محمد النبي النبي المحسن الكريم وصحابه الكرام إنك حميد إن الله يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي ندی المحسن الكريم کریم وصحبه النبي جناب خبر میرے حقیقت نام ہے نبی امر سید امدیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی انسانیت کی ہے ہندوستان کی مختلف کرتی شیطان چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں ایسے احسان بھی ہوتے ہیں آپ نے کسی کو پانی پلا دیا یہ بھی احسان ہے کھانا پلا دیا یہ بھی احسان ہے اور ایسا احسان چھوٹا بھی کر سکتا ہے بڑا بھی کر سکتا ہے لیکن جب ہم نبی مندیا حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن کے نام سے پکارتے ہیں تو آپ کا کیا احسان ہے جب وہ کون سے احسان ہے

ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا یہ کام کیا کہ تم نے سے تم نے کا ایک یقین پیارا فرمایا جس کا کام یہ ہے کہ وہ تم پر ہماری آیتوں کو کرتا ہے اللہ کی آیتوں کو کرتا ہے اور تمہیں تاقیدہ بناتا ہے نکھارتا ہے سنارتا ہے اور اس کے ملایا تمہیں کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور یقیناً تو اس کے سامنے کھلی گمراہی کے اندر مبتلا میرے دوست یوں تو ہر نبی جو آیا تو تعلیم پڑوسن بن کر روشن بن کر آیا کوئی نبی ایسا نہیں جسے تو ہم موسم نہ کریں لیکن نبی منزلہ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ سمجھنا اللہ ہے سلمن جو ہیں یہ آپ کا احسان جو ہے اس کی کئی عزت ہے زمانے کے لحاظ سے مکان کے لحاظ سے وسط کے لحاظ سے جہریت کے لحاظ سے جہاز کے لحاظ سے ہر لحاظ سے محمد الطفا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بڑے موسم تھے کہ آپ کے مقابلے میں کسی موسم کا موسم پتا تیار نہیں کرتا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس پہلے آنے والے آئے تھے اجمن تو ان کا احسان ایک خاص اور محدود طبقے تک کے لیے تھا ایک گاؤں کے لیے کوئی شہر کے لیے کوئی علاقے کے لیے نکیلے تو تین موسم بڑھ کر رہا کوئی ایک قوم کے لیے آیا کوئی ایک قبیلے کے لیے بن کر آیا لیکن میرے آتا بولا کوئی دعا حبیب اقبال تک محمد استفا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف کسی ایک قبیلے کے لیے آئے نہ شہر کے لیے آئے نہ بچی کے لیے آئے بلکہ اللہ رحمت نے رحمت بنایا ایک رحمت صرف ایک وقت کے لیے نہیں ایک محل کام کے لیے نہیں ایک قوم کے لیے نہیں عرب کے لیے نہیں عزم کے لیے نہیں صرف ایک عالم دنیا کے لیے نہیں یہاں مزید کا کوئی سلسلہ ہے یہاں کائنات کا کوئی سلسلہ ہے یہاں اللہ کی مخلوق بستی ہے یہ ہمارے آقا علی رقبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رحمت کے اندر لکھتی ہوئی ہے آپ کے یہ کام سے یہ کہوں لیکن میں تو یہ کہوں کہ سب سے پہلا انسان انسانیت پر نہیں بلکہ کائنات پر میری بات پر سب سے بڑا انسان جو ہے اگر آپ کسی خود کا اللہ سے مخصوص نہ ہوتی تو یہ قوم مکان کا ایک کتنا بڑی چنا آپ بائی کو آپ ہی سے پائے رہا اب اس کے پاس میں آتا ہے پروانی کی عوامت ہے یہ نہ ہمارا الگ الگ اگر محمد اللہ کائنات میں ہوتے تو آپ کا کوئی بھی سلسلہ قائم نہ ہوتا جب وزیر اپنے وزیر وزیر آنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرم کا ہوتا ہے اگر یہ کائنات کا انسان اپنے وجود میں ہمیں دکھائی دیتا ہے تو حقیقت میں سب سے پہلا انسان حرکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کائنات کے لیے ہے کہ آپ اگر نہ ہوتے تو یہ عالم وجود نہ آتا کائنات کے سماپتی کو کام نہ کیا جاتا میری بات اس کی چیز دکھائی نہ دیتے کوئی محدود نہ ہوتا اگر حرکت محمد تو مانا کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر کے ایک ٹائم کا پہلا شہید ہی کائنات کے وزیر کے سلسلے میں پورا اور پھر کائنات کے کے تلاشی کو قائم کروا کر اللہ تعالیٰ مطالعہ نے انسانیت کے اندر جتنی خیروں کو رویب پر وہ خیرے حضرت محمد کیا کے وزیر کے خبر سے اس عالمی وزیر اگر وزیر علیہ علیہ وسلم نہ ہوتے جاتا وہتی ہوتا نہ نہ نہ نہ نہ نہ زمین ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہوتا کشتی اور خریدتے ہوتے یہ عالم جنت چیز صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تھا کہ کائنات کا آپ سبرد بنے اور چیز اللہ نے آپ کو کائنات کا سبرپ قرار دینے کے بعد آپ کے آپ آڑی کو پر انبیاء کے آخر میں لائے اور یہ آپ کا آخر میں آنا یہ خود ایک انسانیت پر ایک طرف تھا کیونکہ پہلے جتنے بھی نبی آئے جو ہدایات لے کر آئے اگر حضور بات صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا فری میں ضرور ہو جاتا تو جو جات سے آنا آنے والا نبی ہوتا ہے پہلے آنے والے نبی کی تعلیم کو محسوس کر دیا کرتا ہے اگر آپ کو ضرور تعلیم دے گا تو نتیجہ جو ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیم مطلب ہوتی حالت کہ آپ کی تعلیم میں سیخ ہونے کے لیے نہیں آئی تھی آپ آئی کے کے آئے تھے جانے کے لیے نہیں آئے تھے آپ کا مقام گو کے اللہ تبارک مطالعہ نے آپ وزیر ندی بنا جبکہ وزیر کا سلسلہ پانی نہیں تھا ابھی آدم پانی اور مٹی کے اندر تھے کہ ہم محمد سردار اللہ تلخ بناتے ہیں آدم اب آگے لوگ ماں ابھی آدم کا مجسمہ نظر جو تھا آدم کا ابھی پانی اور مٹی کے اندر تھا اس کا ایک تھی تھا آپ کی ضرورت اس وقت سے قائم ہے لیکن شہید جو ہے آپ کی ضرورت پانچ وقت سے آپ نے کیا آپ آنے والے بعد میں لیکن نتیجے آپ کی فری سے قریب آتی ہے اس بنا پر اسلام کہا ہے کہ نبی لمبیا حبیب خدا جو پتا سب اللہ علیہ سلم کی انسانیت سے تمام انبیاء کرتی ہے آپ کی نتیجے صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ اگر نہ اگر ہوں تو ابھی تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ براہین کے تمام علاقی مال سلاح و سلام ہلکے پور کا علاقی مال سلاح و سلاح کے تمام ہلکے پور کا علیہ سلاح کے تمام جس کے بھی میری آئے جو حقیقت کی حرکت کی ہمت کی اصل کی مختلف جلدا آ رہی تھی جو کہ ایک جلدا دکھاتی چلی گئی اور جب اللہ تعالیٰ مطالعہ نے ان انسانیت کو اور سرکار کر کے جانا چاہا تو سلطنت محمد کا سلطنت دور فرمایا مکانی والا کسی نے کہا ہے مدت دنیا کہا ہے کہیں کہیں تو کا حاصل بنا مدتوں کے بعد اللہ خدا کے کے نے جب کائنات انتہائی تقریب تک پہنچانا چاہا تو صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آئی یہ یہ سفید پردہ تحریر میں آئی باوجود اس کے کے ظاہر لحاظ سے علی اور یہ تین کسی سے نہیں کرائی گئی تھی لیکن بطور کرنے والے تھے آئے تو ایسے آئے گویا گویا انیوں بزرگا ستی اندر اب آگے مت آگلتی ہے جتنے بھی انبیاء جتنے ریل کو لے کر آئے میرے آپ کا حق وسلم کو یہ تمام تر دیے گئے کوئی ریل دیے گئے جیسے اس کے وہ دیا گیا جو کسی کو بھی نہیں دیا گیا جو لے کر آئے جو کوئی بھی لے کر نہیں آیا جسے لے کر آئے تھے وہ جو لے کر آئے تھے وہ بھی جانے کے لیے تھا لیکن میرے محمد وسلم جو لے کر آئے وہ جانے کے لیے نہیں تھا وہ ابھی بھی بڑھا آپ کی ندیے پوری اس اللہ نے کالیہ دن کرنایا ندیوں میں آ لگا جس سے کی جس طرح سے سے سے آپ آپ اپنے کے کے ساتھ اس زمین اوپر موجود تھے اسی طور اللہ خبا کے تعالیٰ نے قیامت تک بلکہ میں کہوں گا کہ اگر ان جاری کرنا دیا اب یہ بات نہیں کہ ہم کسی نبی کے دور میں نہیں یہ کوئی نبی نہیں ہمارے آقا حضرت آپ کا ہے اور آج اس آپ زمانہ چل رہا ہے مضموں نے محمد اللہ کا زمانہ چلتا ہے ہم حضرت محمد محمد کی مہیمت کے سلسلے میں چل رہے ہیں آپ کے خاص پانا آج بھی ممکن ہے جیسے یا صرف سہارا خاص بات تھے یہ علیحدہ بات ہے کہ صحابیت کا تب ان کے لیے تھا جنہوں نے کہ آپ کے ساتھ اس میرا مطلب متوقع آپ کے سب کے ساتھ جس جتنے سات دیکھ لیا تھا لیکن اس طبقے کے لیے لیکن اس طبقے کے لیے بھرنے نہیں چاہتا لیکن اس کے پورا کہ وہ نظیم امریا حضرت محمد مصطفیٰ کیا سکے جب کے پاس نہیں دیکھ سکے اللہ تبار کے تعالیٰ نے ان کے لیے بھی حضور پاس کا سن کے ساتھ پانی کے ذرائع کو پانی بائن بند کروا دیا تو جیسے کہ حضور پاس کے سن کی بات آدمی سے اس وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا اگر اس آباد سے حضور پاس کا سن کی جب سے آدمی سے پاس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ایک فائدے کی کس سے کر دی گئی کہ دیکھو میرے یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ایک تشریف لانے کے بعد اللہ شدار کے تعالیٰ نے آپ کی کو ہدایت کا مجسمہ اور جڑ کر طور پر بنا دیا کہ حضور کی دعت سے نکلنے والا ہر امر اپنے اندر جہاں سے قرآنیت کے انداز کے لیے بھی تھا جہاں حضرت محمد کرتے تھے آپ کے انداز آپ کے ہر عمل کے اندر موجود تھے آپ کا کوئی عمل ایسا نہیں وہ نماز ہو وہ روزہ ہو وہ تہوار ہو وہ کتاب ہو جس کے اندر حضرت محمد کرتے کا روپ موجود نہ ہو سچائی جو آپ کے اندر سے نکلی جو اخلاق آپ کی ذات کے وجود سے آیا جو آدھار آپ کی ذات کے وجود سے آئے آپ کی ذات عالی سے نکلنے والا ہر عمل جو ہے اپنے اندر نیلامیت محمد ہو جاتا ہے تو وہ نیلامیت محمد لیا حرکت محمد پر ان کے چودہ پرمانی کے بعد دائر نہیں ہو گئی بلکہ جو شخص بھی جس پرانی میں بھی حرم صاحب کے چلتے اللہ آپ آپ خیر پانا چاہتا ہے اس کے لیے ایک کھلا ہے حضرت محمد صلی کے ذریعے سے پیش کیا گیا کہ لقد قال لكم في رسول الله اسوة حسنة حضرت محمد صلی کی بات عالی میں عمدہ نمونہ ہے جب کی چاہے اس وقت چاہے اس میں چاہے اس مقام میں چاہے اگر حضور کے رخ پر آ جائیں گے آپ کی نشانی سے نکلے ہوئے آماد کو اپنا لے گا آپ کے سامنے سے جتنے ہوئے آماد کے بات کو اپنا لیں گے آپ کے گھر کے جتنے ہوئے آماد کو اپنا لیں گے جتنا حدیث کی بات ہے آماد کو گے حدیث کے اپنے اندر لے کے ہم اس طور پر جرم صاف اللہ علیہ وسلم کی بات گرانی اور ہمارا صاف زندگی کا اور سلام کے دودھ کے سلام کا جب تک ملنا تمہارے اندر بھی نہیں سب سے آ جائے گا جرم صاف کتوں کی بات کا حق سے پایا ہوگا یہ بات کبھی اسے پناہ سے ملنا کوئی حضرت کے مطابق کہتے ہوگا یہ میں لیکن کھڑی کے پیر سے جیسے کہ آئیے جب لگا جاتا ہے سورج کی پیر سے ایسے ہم سورج سے ہی کہہ سکتے اسی سے دنیا ہے محمد اللہ کا اپنا لے گا اس کے اندر اللہ اور محمد اللہ کی جھلک پیدا ہوتی چمک پیدا ہوتی ایک تبدیلی کی ہمیں کہا سکتے کہ کافی گرام کے ساتھ قائم ہو جائے گا اس لگی کے دنیا میں آیا سکتے ہیں جو ہدایت کا جتنا ہر کر آتے ہیں اور میرے آقا حضرت محمد اللہ کی ہدایت کسی ایک بنانے کے لیے نہیں تھی

تین ابھی حسابوں کی پاس شروع نہیں ہوگا تمام کو اپنے اپنے نظریوں کے پاس جائیں گے اور ہم یاد ارد کریں گے تو اللہ خبر کے تعالیٰ کی خدمت میں ارد کریں اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں تو انصاف کی پاس شروع ہو جائے تو انصاف کی پاس شروع نہیں ہو رہا ہم کو قیامت کے منظر میں ہم سب سے پتا نہیں پا رہے ہیں ان برداشت نہیں کیا جا سکتا تو تو میں حضرت حضرت آدم سے لے کر کر تیسرا سلام تک ہے ہے ہے ہر ادھر دے گا میرا حق جو آج کی حالت مجھے ہمت ہمت نہیں تو تو میں میں بات کر سکوں گا کے کے کے پاس پاس پاس جائیں جائیں گے گے گے حضرت لڑکی آئیں میرے صلی اللہ اللہ علیہ وسلم گر اور اس وقت خدا کے تعالیٰ کتاب کے ذریعے سے مانگیں گے یہ اللہ بتایا اگلے کمارا مارک کھولے گا سا سب کا قبول کیا جائے گا اور سب سوال سوال تیرے کو پورا کیا جائے گا حضرت محمد کی کپات پورا سے سے تک میرا آپ کا اگر اگر فری ہوتا ہے ادش چلا جاتا ہے اتنے بچے کو لینے میں نہیں جاتا جبکہ ٹیچر کے بچے کو لے کے میں تقریب چلا جاتا ہے یہ تو ایک وقت تھا میرے نیچے کے ساتھ کا ایک دوسرا وقت یہ ہے میرے دوست دیکھو آج کے احسان ہم یہ احسان کہتے ہیں کہ دنیا کے ہمارے احباب سدھر جائیں حالات آپ ہو جائیں یہ کی انفرادی زندگی ہو یہ ٹھیک ہو جائے انترائی زندگی ہو یہ درست ہو جائے لیکن میرے دوستیں اس طرح میں بات میں کر لوں گا لیکن میرے مشکل کے ہمارے مسئلے کتنی بات بات ہے ہم دیا کا سب سے بڑا ایک یہ ہوتا ہے دنیا جو اپنی حیثیت سے ایک آنی اور پانی رہا ہے جس کی زندگی کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہوتا ہم دیا آتے اس زندگی کو بھی بناتے ہیں لیکن ان کی نگاہ اپنے آخرت کی زندگی پر ہوتی ہے کیونکہ آخرت کی زندگی باقی رہے والی ہے اگر ان آباد کی زندگی ہے کتنی بڑی زندگی ہے جس کا پیاس بھی آج ہم نہیں کر سکتے کتنی بڑی زندگی ہوگی ایک مسلم ایک گاڑی ایک ابھی لادہ تین زندگی ہے جس کا ہر خیال سمجھ بھی نہیں سکتے چوری سے کتنی نئی زندگی ہوتی آتی جاتی زندگی کا جو حال ہے دنیا کی تو مجھے پتا نہیں کہ میں یہ بات کروا ہی میں نے پوری طرح سے سیرا بھی نہیں کر سکوں گا اتنا میرے پاس رشتہ آگے مجھے ختم کر دے میری بات پوری نہ ہو سکے لیکن جو شروع ہونے والی زندگی ہے آپ رکھتی اگر میرے پاس رشتہ آ جائے ان کو میرے پاس سے نکال کر لے جائے ان کا میرے آخرت کی کی کی کی کی زندگی زندگی ہوتی السلام دور دور ہے اور اور وہ وہ دیکھتے ہیں سے سے انسان چاہیے کے کے کے کے لیے لیے لیے بنے ہمیشہ سارے رخ پر آ جائے اس سب پہلا کو ندیوں کا حقیقت ہمارے یہاں مولا حضرت طریقے حیات لا کر دیا جس کے ذریعے سے انسان نہ صرف دنیا کی زندگی کو تناؤ لے بلکہ آپ کے طریقہ حیات کے نتیجے کے طور پر آپ کے ایک امر پر کرنے کی ملتی ہے آپ کی ایک آدھار پر اللہ کے پیار آتا ہے کیونکہ آپ جو ہے خدا کے محبوب ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سلجن محبوب نہیں ہے بلکہ یہ کہہ دوں گا کہ آپ نہ صرف سلجن محبوب نہیں ہے بلکہ آپ محبوب کیا ہے آپ کی حاج محبوبیت ہے ایک کسی نے کہا ہے تو ہر روزگار لوگ ہو جو کچھ بھی ہو ہر اٹھارہ آپ کی کی جائے گی طرح خدا پیار آئے گا ہم کچھ پر کہا گیا ہے محمد صلی اللہ اللہ علیہ کہہ دیجیے تم میرا کرو میں اپنا بنا دوں گا حضرت حضرت محمد محمد کرتن صرف محبوب خدا آپ آپ آپ کی محبوبیت کا دروازہ انسانیت کے کے کے کے لیے آئے ہیں اندر زندہ زندہ ہوں ہوں گے گے اخلاق آپ کا بدلاؤ آئے گا آپ کی سچائی آئے گی آپ کی امریکہ عبادت عبادت آئے گی گی آپ آپ آپ کی کی کی دیانت لڑائیت خدا پتائی سیوا جو بات بھی حضرت محمد تھی ان ان کے کے کے اندر مطابق مطابق پہنچتی چلی جائے اور ہوتا ہے اس لیے کو میں جہاں ضرور ضرور کرتا کرتا ہے ہے ہے آخرت کی پر حضرت محمد کسی نے کہا کہ کرا پائے کی کوئی سی پیڑ لگا دل کی طرف بات نہیں ہر آزاد دل کو موہ لینے والی ہر آزاد خدا کی جزرت کو سوچ لینے والی ہر آزاد اللہ خدا کے تعالیٰ سے انعامات کو دلا دینے والی ہر آزاد خدا ان کی چیز کی بے تعالیٰ کی انعامات کو بے تعلیت کی طرح پور کرا دینے والی آپ آئے ضرورت مجسم بن کر آئے اور آپ خود رحمت بن کر نہیں آئے بلکہ آپ جنت کی صرف کی رحمت ہے

مانا میرے حسن کی سمت رکھتا تھا میں ان کے رنگ ہوں گے ان کے مسلم خود بہانے لگوں گا اللہ نے کیا فرمایا کرنے کی میرے کی طرح ہے جس کو بھی پیتے ہوئے جو سدھا پاس آئے گے تو نتیجہ یہ تھا جس سے شہادت ہو سکتا جس کو چاہے نکلا ہے تو پہلے لوگ خود کرتے سکتے خود بھی چاہتے لوگ ہیں جن کی آدھار وہ ان کے پاس اچھے کپڑے نہیں وہ ان کے کپڑوں ان کے کپڑوں میں پہنچ لگے ہوئے ہیں وہ ان کے قدموں میں جوتے نہیں ہیں وہ ان کے پیٹ میں گھروں میں کھانا نہیں ہے ہے یہ سلسلے کی ہر ادا جو ہے یہ دنوں کو قیمتی ہے ایک موقع آیا جس طرح کے مسلمان تعینات کی طرح کر رہے تھے اور کتنا پر ریاست کی ان کے سامنے بھارت کی کری جاتی تھی جہاں سے نے سیکھا اپنے لوگوں کو سجاستوں کو بھیجا ان سے زیادہ معلوم کرو کہ مسلمان کی تحریر کرتے ہیں جس کے لیے وہ ہماری وقت چلے آتے ہیں اس نے کہا واپس آئے تو وہ کہنے لگے ہم تجھے کیا کہیں کہ وہ سپاہی کہتے ہیں وہ رات کے چلنے کے خلاف ہے اور ان کے گھوڑے کے خلاف ہے اور ان کی آپ کو ایسی محبت ہے کہ تمہیں اپنی دنیا سے اتنی محبت نہ ہو اور اللہ کے راستے کو اتنا پیارا سمجھتے ہیں جتنی کی شراب سماج محبت ہے اس کے دس اللہ کے راستے مرنے کو زیادہ پسندیدہ سمجھتے ہیں ان کے ان کے ان کے کو دیکھ کر کو کو جاتے تھے تھے ان ان دیکھتے کے اندر لیکن بتاؤ کون تیرے دل میں دل بدلنا ہے جس بھی ملا کی آئی تیرے پتی کتنی پرسن کی جن کے اندر سے آئی تو کس طرح سے نکل جاتے تھے وہ ان کی زندگی سے پیسے ہو گئے کس طرح سے رکھ رہا کر رہا تھا نبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف لائیں گے تو آپ کی محبوبیت میں اس عالم کے لیے محبوبیت کا راستہ ہونا خدا کا محبوب بن جانا انسان خدا کا محبوب بن جاتا ہے اس دنیا میں جو ترقی کی طرح رکھا جاتا ہے انسان سڑک میں جو سبت ہوتا ہوتا رکھا کیا جاتا ہے ان کے لیے ہاں چمکتا ہے انسان سڑک میں جو چمکتا جاتا ہے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قانونیت کے ماتر سیا کیا انسانیت کے ناطے نیت میں کیا میں نے سب سے میں سکتا اور کرنے کی کوشش کروں گا میرا یہی بات ہے کہ ہمیں کی کوئی طرح کی بات کو جان کیا جائے کوئی کی ادا کو کھیلتا جائے جس کا خود بات جس کی خود تعریف کرنے والی اللہ کی بات ہے جن کو کیا تعریف کرتے ہیں جس کی تاریخ قرآن خود ہے جس کے متعلق یہ کہا دیا گیا ہے کہ اگر حضور کو خود کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد سننا کے تینوں ناچتے ہیں قرآن کریم کو دیکھے وہاں قرآن کہا جانے والا ہے جہاں کمی قرآن یہ قرآن مجسم ہے یہ قرآن مجسم ہے وہ کہا جانے والا قرآن یہ اگلی دست ایسا قرآن کے قرآن دست قرآن دست قرآن کی ایک عورت کے نیو سے اگر تم کسی جگہ سے دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کا سن سکل ہو جاتا ہے یہ کافی بن جاتی ہے قرآن کی آیت کو تین ہی سب ہو ہے تو ہم اس کا سورت سورت سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اگلی تصویر ہے اور قرآن میں جو کچھ آ دیکھتے دیکھتے ہیں اس کی حقیقت سے دیکھنا ہے ان کا حضرت محمد خفاف یا سنتے دیکھتے بہت بار میں یہ کر رہا تھا کہ آپ یہ لے کر انسانیت کی حیثیت سے انسان کے کام سب سے پہلی چیز کی میں کرنا چاہتا ہوں تو ہوں گا سلام جی توحید توحید توحید توحید توحید توحید پہلے پہلے بھی دیا آئے آئے آئے کے کے کے قیام قیام قیام سے سے لے لے کر کر کر لیکن ان ان کی کا نظام ہوتا چلا گیا یہاں یہاں تک تک کو لوگوں نے بدل کہ آپ خلاف اللہ کے تھے لیکن آج ان کے کاروبار جس کو دیتے ہیں جب کی دعوت دیتے ہیں کی کی جتنی بھی ہدایات ہے کہ کہ ایک ہو کر کر رہتے ہیں حضرت محمد کا یہ لکھنی ہی ہی اور اور کھلی کو لے آئے پھر ملا دنیا کی کسی موجودہ تعلیم نے دکھائی نہیں دیتا خدا نے کی کتاب کو نکھار کر بیان کیا اللہ کی ایک بات کو ایسا کھیلا جس کے بندے اور خدا کا تین دنیا میں تین گرم فائدہ

کو نکالا ہم ہر غیر کے فوج کو نکالا ہم ہر غیر کے تعلق کو نکالا ہر غیر کی ناسمیت کو نکالا ہر غیر کی غریبیت کو نکالا غیر کے جو کچھ غور میں دیکھا جاتا تھا سب کو نکال کے ایک بات کا دی الحمد للہ رحمتی عالمی اگر کوئی سرخ ہے کوئی کمال ہے کوئی جمال ہے کوئی مہال ہے کوئی اطا ہے کوئی خواب ہے کوئی خوبی ہے جہاں بھی کوئی دکھائی دیتا ہے وہ وہاں کا اصل نہیں اصل خدا میں ہے جہاں غیر میں پایا جاتا ہے خدا کا کرنا ہے کوئی اپنی بات کے لحاظ سے اصل نہیں جس کو بھی ملا جب بھی ملا جہاں بھی ملا خدا سے ملا کا ایسا کیا آتا دنیا میں بھی آپ کو نہیں دکھائی دے گا دوسرا کریم نے محمد قسم کی تعلیمات دکھایا خدا خدا خدا خدا سے بنا کر بتایا یہ نہیں کہیں کہیں آج تک جو ہے یا میرے اسلام کا آگے کر رہا رہا رہا ہے ہے ہے کہیں کہیں کیا کیا ہو ہو تعلیمات کی آج کی موجودہ کتابوں کی جو تمام اپنے اندر ریپ دیکھنے کے تھی حضرت محمد ہی دیکھتا ہوا کہ آج کو کو سے سے سے جس کے کے کے کے کے کے کے کے ساتھ سوائے کرنے کرنے کچھ نہیں ہوتا جو جانتا ہے ہے ان لائق لائق لائق لائق لائق کھانے دل میں بتانے تعلیم قائم مدد ماننے صرف ایک اللہ کی اپنا کا کا کلمہ آتا ہم بلند کیا میری مرد نشانہ بلند کیا کہ کو تو جانے دیجیے جو غیر تھے کے اندر خدا الحمد اللہ کی آواز ہوتی نام ہند کیا تھا یہ نامک کیا تھا میرے اندر کی آواز تین کرے کی ہوتی کہتے تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اور آج جہان دیکھ اگر ہندو بھکتی کرتا ہے اگر اپنے بھکوں کو مانتا ہے مزدور سیدھے پچاس کے طور پر اور سیدھے کمپیوٹر کے طور پر چاہتا ہے کہ ہم اسے اللہ کا ایک مدد سمجھ کے ہم زندگی کرتے ہیں جس میں سب سیدھے ایک نتیجہ ہے جس سے ہند کا جس کا ہندو ہم سے حکومت کرتے ہیں کہ جناب آدمی نہیں گرانے کے لوگوں نے یوں کہا لا اللہ تین اللہ کے لیے لا لا لا کہہ دیا ان کے سدا پائے گئے ان کے سب کسی کلمے سے پائے گئے ان کے کلمے سے لا ہے سدا کی کون سورت ان کی تو ہندوستان ہندا کے جذبہ جذبت محمد کر سکتے ہندو اپنے پہلے قانون پیدا کیا اس کا نتیجہ تھا دیکھو تو ہند میرے مت کے ہے تو ہند میرے احساس نہیں ہے تو ہند ایک حقیقت ہے جب تو ہند کا جذبہ انسان کے اندر آتا ہے تو ہر گھر کی حرکت نکل جاتی ہے ہر گھر کی حرکت نکل جاتی ہے اس بار میں کہا بغیر نہ ہوا دوسرے میں بنتا ہو پورے میں سمجھ کر بنتا ہو رائے کے آگے مسلمان کا سر جھکتا نہیں رائن کے آگے کسی آگے سرم جھکایا کرتا ہم کے ہند کے آنے کے بعد مسلمان خود ایک بن بن بن جاتا جاتا جاتا ہے ہے ہے ہے ہے ہے جس جس کو کو کے ختم سے سے سے سے رکھ دیتا دیتا وہ وہ وہ وہ اپنی خدا خدا کا ہاتھ ہندو انسانی اپنے سمندروں میں پہاڑوں کی کیونکہ سب ہے جو خدا کی

گھومنے کا ضرورت جب خالد اپنے ربیل کے ساتھ آتا ہے پھر کہتا ہے کہ تم لوگوں ہاں کا سیدھا تم لوگوں کا سیدھا ہے کہ اللہ نہ مارے تو مرتے مرتے نہیں یہ سوچے اور پیارے اور سیلے دکھاتے تو مرتے ہوئے نہیں ہے کوئی پیار نہیں ہے کوئی پیار اس میں سیلیا کرنا ہی چل رہا جس میں راجیہ اجن کے اصل کر کے رکھ دیا ختم ہو جائے اور اگر وہ وہ وہ لوگ لوگ ختم ختم ختم اگر اگر ہو جاتے تو تو تو تو ان ان کا کام بنتا ہے ہے ہے اور نہیں نہیں کے وقت کرتی میرے اللہ جو یہ کیا ہوگا خالد نے یا ری سے بتایا اپنے کے ساتھ اس کا معاملہ بھی ہوتا ہے جو اس کو ہو جاتے ہیں وہ لوگ بتایا اس کی وقت ہو جاتی ہے پیارا دنیا مت کرو جس دنیا ہم نے دنیا مت سر کے ہر نہیں لگی گھر کر کے پیارا چیزیں ضروری نہیں یہ یقین یقین یقین یقین جو ہے ہے ہے ہے ہے ہے وہ انسان کو کہاں کہاں سے پہنچا دیا خدا خدا کا کا کا اوروں کے کے کے کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ اور اور اور اور اور ہوتا ہوتا اپنے اپنے لیے لیے لیے اس اگر دیکھو گے تو کی بنا پر تمہارے کرنا دے مارک مارکیٹ میں کسی چیزیں سب ہے اس لیے خدا کا ایک روز نے لکھا ہے کہ ایک گزر ایک بزرگ ہر ہلکے گرام میں ہر گراموں میں کے ساتھ چلے سب لوگ لیکن واسطے میں تمہیں خاص اللہ ہمیں پیدا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ والا جا رہے ہوتے ہوتے راستے میں اللہ حصہ بھیج دیتے سمجھتا ہے

اتنا میرا لگ بھرا لگا ہے کہ جو کھڑے ہوئے ان سارا بھاگے کام کی ہے یہ کیے یہاں پہنچے کہ ہمارے لیے میں نے انہیں کیا ہے انہیں گاڑی کرے گے کام پی لیں گے جب پڑھ گئے انہیں لوگ گئے اور یہ پانی کے ساتھ انہوں نے ہاتھ لگانے کا ان کے ایریا انہوں نے ڈیڑھ ڈالی ہے ان کے ایریا جتنے ایک ساتھ ڈالے ہیں ان کے ایریا چلا جاتا ہے کے بندے مجھے وجہ نوجو ان کے کے کے کے کے ساتھ ساتھ ساتھ یہ یہ یہ ہمارے رب ان ان ان ان کا ہے ہے ہے ہے کہ یقین یقین یقین صرف میری پر ہو تو دونوں والے والے ہیں ہیں میں ہوتے لڑکے کو بھی لڑکا چکا ہے ایک ملک کے محسوس کر لیا کرتا ہاں، آج کر رہا تھا تو سب سے ہم اپنی پوری کو بیٹھتا تھا اس کے روپ کا بچپن کے ملکوں کے لحاظ سے نہیں زندگی سرا کے روپ بنا دی لگتے ہیں ایک لگتے محبت کرتے ہیں ایک لگتے مانتے ہیں ایک تین تین اونوں سے سونے کروا جاتے ہیں حضرات ہند مسلم کے جو سمجھتے ہیں ان کے موت کا ایک وہ ہمارا قرآن فائل کر دیا بابا صاحب کا ایک کر دیا پھر بابا صاحب کیا موت کا ایک ظلم علم موت کے فائل جو ہے قرآن کے اندر ہوتا نہیں کیونکہ موت جب آنی یا آئے گی خدا مارے گا ہم سب مریں گے سب نہیں مارے گا نہیں ہے مرندہ تھا تو مسلمان کے اندر جب جانچ میں رکھتے تھے تو جاتا ہے مگر ہر پہلے کا جو نیوز مطلب پڑتی ہے کا لیکن اگر سوال آ گئے آج دنیا ترقی کرتے کرتے آگے بڑھتے بڑھتے اگر تو پیچھے ہٹتے ہٹتے آپ ہفتے ہفتے اب ترقی کا میں کام کرتے ہیں کہاں پہنچے یونائٹڈ کہ اٹوانے میں کا کرنے کے اٹوانی ہند پور پلانت کرتا ہے تو مختلف میں توڑ آ رہا ہے مختلف مختلف سمجھ نہیں تو ہندو کا ہو اقوام میں کیوں کہا جائے انسانیت کیوں نہ کہا جائے ایک تو ہے اور ایک ہے اپنا کام اقوام افمانند میں میری بڑے کی ہے اور انسانیت میں بہتر انسانیت ہے حرکت محمد کا پسند کرتا ہے بہتر انسانیت کا ہے میں تو اقوام کا اقوام کا ہونا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کے ہر کام اپنے مفاد کو لے کر آتی ہے جو زیادہ کمی ہوتی ہے پیڑ پیڑ جاتی ہے لیکن وقت پوری پوری انسانیت ایک وقت بہت طرح کام میں آئے اس وقت میں اپنی عرب کرے پیسہ نہیں پہنچا سکتا اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچاتا ہم ہر پتے کو ہر پیڑ سے ہر ناطے کو سمجھوں گا جو میرے دکھ کا سکتا ہے ان کے دکھ کے حصے سے تکلیف نہیں پہنچایا سکتا ہم صرف بلاک ان کے تعلیم تین جسے بہت سے رکھتے رکھا ہے انسانوں کے اندر سے جو ہے تو بس میرے دوسرے کو ختم کرنے کی درخواست ہے جسے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے ایک ہند کر کے حضرت محمد کرنے کا ایک درا ان کے پارٹی ہے تو آپ کو مسلم مسئلہ نہ ہندو پرہیت کے پرندر میں سماج کا یہاں پین کا جو ہے یہ درمی آدر ہے آدر کی نام ہے وہ سب کا بندہ ہے اللہ پردار کے پاس کے لیے جب ہم سب آواز اللہ کو ہے اللہ کی آواز کو ہے تو ایک ہے نہ گھیرے سے پانے سے فضولت نہ درخت سے نہ ہمارے فضولت جن میں تم لوگ آج ہمارا آج ہم کے رات ان سب سے بڑا آدم کی رواج ہے اور آدم مکی کے لگے تھے جب آدم مکی کے لگے تھے ان کے رنگ کے ساتھ رنگ کی کوئی سورے اور نہیں آج بھی آپ دیکھ رہے یہ بڑے بڑے بڑے بڑے کام کر کے لیے جائے کیا آپ آپ آپ نے نہیں نہیں نہیں نہیں کی ہے امریکہ امریکہ امریکہ میں میں میں میں میں چلے چلے چلے جائیے جائیے جائیے گورے گورے کے کے کے کے ہوٹل سے رنگت رنگت والے انسانوں گردے والا انسان جا صرف صرف رنگ مجھے اگر کہیں دیش میں تین تو ہے رنگ کی بنا ہے کہیں نسل کی بنا ہے اور کہیں سرکار کی بنا ہے یہ مزدور ہے یہ سرمایہ گیا ہے یہ کسان ہے یہ زمیندار ہے یہ فل ہے یہ سنا ہے کہیں مال کو تقسیم

نام تیرے باپ کا نام کیا ہے تو یوں کہتے ہیں سلمان کتنے اسلام کتنے اسلام کتنے اسلام سلمان اسلام کا بیٹا اسلام کا پوتا اسلام کا کر دیتا اور ان کا اس سے نقل کیا ہے آتا ہے نقل کیا ہے تو کہتے ہیں ابھی اسلام لا اپنے اسلام

پہلی جو ہوئی وہ یعنی ضروریت کی بنا پر ہوئی یعنی زندگی جو ہوئی وہ اگر آپ جب میرے دیر سے راضی دیر سے دیکھیے تو وہ کیا نسل کی بنا ہے نسل کی بنا نشادارک ہے یہ آج کی چلتی ہے تو سرمایہ داری ہے اور نیا داری کے مقابلے میں سراسی ہے یعنی نشادار ذاتی کے طریقے ہے جو انسانوں کے اندر رہے بڑھائے آیا ہے تم ہے آپ نے کو سارے پور نہیں کیا اگر کہا گیا تو ترقی کہا گیا کہ تم کو ریپ کو آئیں انسانیت کا کا کا کا کا کے کے کے لیے لیے لیے نہیں نہیں آ رہی کورونا دوسرے دوسرے تعلیم تعلیم تعلیم کو دیا گیا میرے دوستوں انسان اور اور آج تک اپنے فائدے فائدے خاتمہ رہا ہم اگر ہیں تو حقیقت میں ہوتا ہے محمد سے نرما نے جس تعلیم آجنا کو دیا اور پوری پوری کی انسان کے اندر ایسا دلانا تعلیم دے کر نہیں گیا دیتا بات انسان میں حاصل ہو جائے گی کام گزر گیا ہماری میرا میرے باقی ہے میں آگے بات کرتا ہوں یہی حضرت محمد جو قانون قانون دیا آج تک یہ ہوا طرف سے آیا اور ان کے قانون قانون یہ تھا کہ دینے والی بات بات صرف اللہ اللہ کی ہے جو کے کے کے پوری پوری اور زندگی ہو ہو روپی لیے کر کی کی اللہ نکاح ہے سارے میرے اگلی اللہ کی نکاح ہے اور تعلیم کی ایک بنیاد تم دنیا کے روپئے دنیا میں آج کی دنیا میں جب کلین بنائے جاتے ہیں تعلیم کا زمانہ آگے کر چکا بنائے جاتے ہیں قانون کے بنانے کا کیا رکھا اگر کسی ملک میں جو دنیا قائم ہے ملک میں جو ضروریت قائم ہے تو کرنی تک اپنے اہاراتے ضہوریت میں اقلیت پر ناشتہ میرے کی ہے ہزار شکایت میں اپنے ساتھ ہے پورا کر دوں گی جو پیٹے کر اس بات ہم ہوتی ہے گروپرام ممالک میں مشہور کی کرے سرمایہ دار ملکوں میں سرمایہ دار کی بات کرے لگنے کا ہی جہاں غالب ہوگا پورے کی بات یہ ہے تعلق بن جا سکتی ہے آج کچھ مطلب حقیقت کے سے دنیا میں جاری ہے لاجی چاہے گیا ہے اور اگر اللہ سے تعبیر کے اللہ نہ کسی کا باپ نہ نہ کسی کسی کا کا حاضر نہیں بنے سکتا ان کا نہیں اس کا ہندو ہر انسان کا کافی ہے اتنا پیارا ہے جیسا کہ دوسرے انسان کا ہر کا سے پیارا ہے ہندوستان کی مساف اللہ ہو سکتی ہے ہر انسان کا مسافر ہے اس جو کسان کا مل جائے گا جو ان کو دور بنائے گا کسی نے سرپیتا مطلب پار تر پہ آپ کے کی حفاظت اس اس کے کے کے کے کے دن سے یعنی دو دو آدمی ہیں ہیں یہ ایک مفاد مفاد کا کا پورا پورا کرنا طور مقصد بنا دیا گیا اگر کو نہیں کرتے ہاتھ نام کا کا کا جاپر بھارت کی لائف کس طرح حقیق دشا آپ کے حصہ سے حقیقت پڑھائی آج سے آپ دیکھتے کام کریں اللہ تعالیٰ حضرت اللہ کہتے اللہ کی حضرت اللہ کی حضرت کیا ہے اللہ کے آسان کیا ہے کسی ہند کا حق مار نہ لے کسی ہند کے نہ کر لے کسی ہند کے نہ کر لے قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آسان کا لفا اگر دنیا میں ہوتا ہے تو آپ پوری پوری دنیا سے دن میں لاٹھی ساری برائیاں ختم ہو کر رہا ہے آسان حرکت محمد کا چلتا جن کا سب سے کیا ہے اس کا احساس آپ ایک ایسا آسمانہ تعلیم دیا جو پوری پوری انسانیت کے لیے قانون ہے امر کا قانون ہے سچائی کا قانون ہے قانون کو دیکھ کے نام کی دنیا دوسرے سے کٹواتا ہے اپنے کی بنا پر حضرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نالم محبت کے لیے سنتا نالم محبت کے لیے سنتا کہا کہ مال کے معاملہ نہیں بنتا آغاز کے معاملہ رکھتا ہم کہتے ہیں مال سے رقم بتائی حل ہوتے ہیں جن لگے ہر قوم نے پچاس میں فرمایا کہ مال سے بتائی حل نہیں ہوں گے آغاز سے بتائی حل ہوں گے اگر تمہارے آغاز درست ہے تو سب کے ساتھ طرف اگر تمہارے آدھار خراب ہے اگر تم سونے کے پر بیٹھتے ہوئے میں کتنے جائے ایک ہونا رکھتی کی بات نہیں اخلاق والا ہونا کی بات ہے اچھے امن والا جی بارے کی بات ہے سبھی خاص کر کر دنوں کے مال کی نکال کے اندر مارکی ہوں گا مقصد پیدا کر کے آگے سارے اپنی کو پیدا کرنا آدھار کی بنا پر مال کی بنا پر جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کا انتقام نقصان آتا قائم کر دیا دنیا میں نادار پیٹ زندگی گزارے تو اسے مال کی محبت رکھنا ہے اگر اس کے پاس مال آئے انہیں خریدے میں مال کی ترقی اپنا خریدا سمجھے جو غریب جو ہے جو مال ہے تو مال خریدا مگر کوئی اللہ کے قدر کرے گا تو یہ اپنی محنت کر کے مال کی دوسرے مثال کے لگائے جب یعنی مال کو مقصود نہیں بنایا اس کے حل کے لیے مثال کو پورے دنیا میں جھگڑے کے جگہ میں چترا سورت جھگڑا یہ فلاح جھگڑا یہ فلاح گاڑی کا سب کو اس طور پر حل کیا ہے کہ سرمایہ داری کی جو خرابیاں تھی اس کو مثال کو ختم کر دیا اور دیکھو مزدور کے لیے پریشانی کے سمجھ کے ان کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ داری انسان اس پیٹ کا ختم کیا ہے دیکھو سرا کار نہ کیسے بنتا حرام کی کمانے سے سنگھ کے کھانے سے اور اسی پیڑ کے بارن سے جتنے بھی لاچارک کرانے ہیں اس سب کو حرام کرا دیا اس کے بعد پھر دوسری نے اس کے اختیار کی تو اگر کوئی بڑے سے بڑا مال رہا ہو کروڑوں روپئے کا مالک ہو اگر وہ سرکار کو دائرہ دیتا رہے تو چالیس سال کے اندر استعمال سب کا ختم ہو جاتا ہے نہ ہی مرحاسی کے طریقے زیادہ بتائے تھے

غریب کو بتایا کہ تم اپنے مال کو اپنے پیٹ اور انگریز کے لوگوں کی تو لگتا ہے اگر تم ناراض کرے گا تو خدا سے آگے بنا رات ہوگا تو اپنا سامان غریب پیڑ پر کرا تمہیں تو پورا سمانا ہے اگر فلائٹ کرنے کے تحت تو پیڑ مجھا کر بن جائے گا تقریر اگر مال کو کرواتا ہے خرچ کرتا ہے گرو نا کو اچھا مال سے کے طریقے حاصل کرواتا ہے اس طریقے سے خرچ کرتا ہے ایک میں میرے دوستوں مال نصیحت اگر آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیٹ مال کی محبت کے انسان ہے آمال کی محبت کے لیے انہوں نے پیدا کیا آج کی فکرا کا ایک حسین لگنا اگر آپ دیتے ہیں اور ابھی مزید رحمۃ اللہ ہے نام کے انداز نہیں تھے ان کے پاس کیا تھا خدا پتا خدا کی محبت رکھتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتی ان کے پاس آمال تھے تو آمال کی محبت کے انسانوں میں پیدا کر کے مال کی حضرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال لیا ان سے ہو کر اخلاق کے وہ نمون نکالنے کے لیے خود لکھا رہا ہے جو ان کو خود لاتے تو حضرت آمال کی قرآن شریف کی روایت ہے کہ لوگوں کا خط کر دیا تو دوسرے آپ جاتی ہے تو کسی نے پھر نے کہا ہے دوسرے آتے تو صرف اور کلا کے لگے تھے محمد کے بنانے والے صرف سوکھا آ کر

یہ حسین وکاس اردو کردے بات اصل کا تین ہے سلوار سن کے مسلمان ہین رنگ کرپان گردر پر ارتیم وکاس ہندو مسلمان جو ہے یہ سلمان جو ہے یہ ارکے رہا

یہ اب سے قدیم ہے لیکن کوئی پہلے مہینے اندر ہو گئے آگے اللہ لگے کی جانتا ہے ہے پھر کا مہینہ ہے جانتے تھے کہ یہ مہینہ جو ہے ہجا کا مہینہ ہے لیکن لگے اللہ لگے پوری جانتا ہے اس کے لیے یہ ہدایات مہینہ ہے پھر اس کے بعد ہے وہ جانتے تھے کہ مطلب کرنے کا کیا ہے لیکن سمانے لگے کہ اللہ اللہ اس پر آپ نے کیا فرمایا کہ دیکھو یہ کیا کا دن نہیں کیا یہ کیا کا مہینہ نہیں یہ درخواست یعنی یہ کا محترم وہاں نہیں جب کہا کر اللہ اللہ جو جو ہی بات ہے ہیں تو آپ نے فرمایا جس طور پر تعالیٰ اس اس اس شہر میں میں میں آج کے دن دن مہینے ان کو کو ایک سے حرام کر دیا ہے اسی طور پر ہر مسلمان کی جان ہر مسلمان کا مال اور ہر مسلمان کی آدمی جو ہے اسے روپ کے سیری کر ہے یعنی کسی بھی تم جو آدمی نہیں کر سکتے کسی کے مال کو نہ جائے کسی کو لے نہیں سکتے کسی کی جان کو بغیر حق کے اسے ختم نہیں کر سکتے میرا دل ہے آج حقیقت کا جو کرتا ہو رہا ہے اگر آپ یہ ان تینوں چیزوں کے اندر آ جاتا ہے اگر آپ نال کی مخاطر کا تحریر سے مال کے لگتے ہوئے دوسرے چیز آ جائے گی اگر گائے کی مخاطر چاہتے ہیں تو جان کی خرید کے ساتھ میں آ جائے گی اگر آپ دوسرے کو بتانا چاہتے ہیں تو تین رقصے میں آ جائے گی آپ ہے کسی کو سفر کے ساتھ کوئی برا کام کریں نے آپ کی حفاظت کیا ہے کہ آپ کسی کی ہمت میں کرو جس کسی کے دوستان میں کرا کے جس کسی کے گیا میں کرو جس کسی کے ساتھ آتا ہمت میں کرو جس کسی طرح کے فرق کرتا ہے ہے ان کا جانا ان کے لیے ہے جو ہے ہے تو ہم ہم ہم ہم ان تین چیزوں عمل کرنے والے بھی اس لیے سہولت پر ہمارے پاس کے کے کر اتنا بڑا انسان کام نہیں ہو سکتا کہوں گا کو دیکھو اب لائے سلام جو ہوتے ہیں ان کی ایک بار کے اندر سمندر ہوتے ہیں جب یہ آپ عالف محمد تسلیم نے تو خود فرمایا ہے دوست کے بنے مجھے اللہ نے ایسی باتوں کے ساتھ بھیجا ہے دیش مت کے ہاتھ سے کھیتی مسلمانوں کے ہاتھ سے بنی ہے آپ نے حضور صاحب کی کھیتی ایک کھیتی کی بات ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ نے صحیح عمل کی کھیتی دیش کے بات کی ہے ایک بہت آیا جو صرف اللہ علیہ وسلم کرتا اور اس کی مجھے کوئی وصیت کیجیے اور اس کا سخت کیجیے آپ نے ساتھ مایا پھر آپ اللہ یہ آرت کہ میں اللہ کو پورے طور پر نام لیا اس پر مضبوطی سے کرم کیا یعنی کیا مطلب اللہ کے ایمان کو اپنے اندر لے کو ایمان کا جو ہے پورا کر دیش کو پورا کر کے روز دن ہند کے آج کے پرتھم دن پیلا کا دن ہے پرتھم نے اپنے ایمانی کو ہند کرنی کی کرنی کی تلاش کا دن ہے ہم خود سے اپنے آپ کے پیدا کرتے ہیں ان اللہ ان لڑنا لیکن باقی سات کے تین سے پچپن دنوں میں یہ پندرہ دنوں میں ہم آپ کے دن میں ہمارے تین سے پچپن دنوں میں آپ کے پاس بھول جائے سنت پسند صرف بنے رہا مضبوط کی سوا جب تک آپ ہی سڑک نہ آ جائے ہم ہاں بنے گا نہیں کرا تو نہیں کرا نہیں کرا کیا بنے گا آپ کے بڑے کا مزہ مطلب آپ کے پاس جب تک نہیں آ جاتا صرف مت تک یہ کوئی چکر ہے کہ حضرت محمد کہتے ہیں کہ ان کا ناشتہ کوئی طرح کرا کرتے ہیں کی پیدائش کی چار پوری سو سے پوری ہوتی ہے پورا ہو گیا کوئی اگر آپ ہزار دے دیں یا اسے چیز کا نہیں رکھتا ہے حضور کے حقیق کی ادائیگی میں ایک بازار کی ادائیگی میں سب سے بڑی چیز بول رہے یہ ہے کہ حضور کی عظمت کیسے ملیں گے حضور کا نظام کیا ہے مطالعہ ہے اس کے ساتھ ان کے سورج صاف کرنے کو ایک آزاد کا حق ہم کر دیا ہے ایسے حقیقت محبت کے بڑھ کر مخلوق کی کتنی محبت ہمارے دلوں میں دیا جاتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے حقیقت جہاں عدمت ہے وہاں ہمیں بتایا کہ سنکل سواری ہمارے اندر ہے وہ معمول ہے جو معروف نظاروں کو اپنے اندر لے لے اور ان کے قلم کو اپنے اندر لے لے ہم ان کے امرتی ہے لیکن ان میں کوئی بائک کے اسمارک نکالنے کا ہے کب تک ہمیں سب چلتا ہے آخر مدد محمد کا خود جب امت ہے امت کرنے کا تیسرا مقدم کھڑا ہوتا ہے اگر نام کے خلاف کرتا ہے لیکن میں تمہیں کام دے رہا ہوں ہے اختیار کی ہے حکومت کی عمل کی پہل کی ہدایت کی دنیا کی اگر ہم لوگ آپ کو بات میں حکومت کی ادائیگی کے اندر ہم جتنا بھی ہوتے ہو سکے ہم یہ لگ گیا ہم محمد دن کے ساتھ دن میں کوئی مقرر کرتے کچھ مرتبہ مزید آپ کو کسی بات کے

میں آپ کا کیا دکھا رہے جنگ میں آج کرنے کا آگے مجھے اگر اس اس اس میں میں کوئی بات ہے ہے پر عمل کرنے کرنے کی کے کے کے یہ یہ ہمارے لیے لیے ایسی بنے دن حضور حضور حضور ساتھ کہیں کہیں کہ میرے میرے میرے ہیں ہیں ہیں ہیں طریقے سے سنتے رہے رہے رہے لاتے زمانے تھے بن رہے تھے

اپنی زندگی کے رخ کے پلتے جس نے زندگی کے رخ کے پلٹ دیا ہم نے زندگی کے قدموں کے ساتھ بھول دیا ہم نے مزید کے آماد کر اپنا دیا ہم نے کامیاب ہو گیا ہم نے اس کو حضور کر اپنا رخ کو پیڑ دیا ہم نے اس سے زیادہ سمجھ کی کوئی نہیں دیا اپنے بیان ہمیں نہیں ملا ہے کرنی جاری ہوئی اور بہادری کرانی متا ہوئی

سنا حسین کرنا اللہ پوری کی پوری ہمت پوری کی پوری انسانیت کو حرکت محمد قسم کے پیر کے حصہ حسین کرنا کے پوری ہمت ہوئی کے عمارت کا پاسان کرنا حضرت محمد قسم رحمتوں کا پاسان کرنا حضور صاحب قسم کا سدا ہلکر کرنا حضرت محمد قسم کے طریقوں کا چلنا ہلکر کرنا حضور کے حقیق کی ادائیگی کے تحریر کرنا اللہ آج کے مبارک بات کی درخواست سے حصہ حسین فرماتے ہیں اللہ امت کے ایک کرتے ہیں پہلے سارا کرتے والے یقین یا آپ ارے ہدا ہے آپ ارے ہدا ہے ہمارے اخبار اے اللہ ماں صرف حصہ محسوس کروا دے اے اللہ آج ہمارے ملک میں ہمارے کو اتنا ملا ہے دنیا میں جو انتقال اے اللہ فائدہ ہوا ہے اے اللہ کے کے ختم آپس آپس آپس کا کی کی کی اور اور ایک دوسرے حقوق ادائیگی فرما کسی جو دینوں تمام غلط طریقوں محبتوں کو ہمارے دلوں سے نکال کے محمد قسم کے طریقہ یا کی کی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے دے امت امت امت امت کو کو آسان کرنا کرنا سکھا کے رام ہندوستان کا فرما اور اللہ مسلمانوں کی جو کوئی بھی حاجتیں ہیں اور اللہ کے دوسرے طور پر پورا فرما دے اور اللہ امت کی نہ اسے مت کو دے اور اللہ کے مقصد پر دیں اور اللہ اس کی حاجات پورا فرما دے اور اللہ ہمارے بھائی کیا ہے اور اللہ کے ان کی بیٹ میں ہے ہندوستان کے اندر ہے اور اللہ ان کی کی کیس کے سوچ پر پیدا کرنا اور اللہ کام کو کے بڑے لوگوں کو اسلامیہ سے اللہ کی بھائی کو کھڑا حق کے ساتھ غلطہ رسی فرمایا اللہ سے کتاب کو ٹوریا نہیں فرمایا اللہ کے ساتھ سے جس بچے کے لیے تعلق رکھتے ہیں اللہ ہمارے ہدایت سے حضور کے طریقے پر لے آیا اللہ حضور کے حق اللہ رمین سے ان کی حصہ رسی فرمایا اللہ تیری عید میں اگر ہدایت کرانے والے نہیں اللہ ہم ختم کر کے رکھتے اے اللہ ہماری یہاں سے آنے کو ہمارے لیے سننے والوں کے لیے پوری امت کے لیے خیر کا ہدایت کا بھلائی کا دین کے چلنے کا ذریعہ کرا دے وطن کا گردن ملنا ان کا استعمال مل رہی ان کا استعمال لا دیتا ہوں اسے اللہ تعالیٰ اور محمد باری ہوئی اور بہاری ہوئی